اللہ تعالی عنہ کا وفات ہوا اور انتقال کر گئے تو آج انشاءاللہ کچھ مناقب کچھ فضائل اور سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خدمات اسلام کے لیے بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عبداللہ اور ان کے والد ماجد صاحب کا نام عثمان ان کا کنیا تھا ابو قحافہ اور والدہ محترمہ کا نام سلما اور ان کا کنیا جو ہے ام الخیر سینا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے یہاں اہل سنہ و جماعہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے اور فیصلہ ہے کہ سب سے بہترین بشر اور انسان تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد سینا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ ایسے مالک ہے مناقب اور اتنے مناقب اور فضائل ہے وہ خود صحابی ان کے والدین بھی صحابی اور ان کے اولاد بھی اور اولاد کے اولاد بھی صحابی یہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں صرف سیدنا و بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے سفر میں حضر میں نبی علیہ صلاۃ السلام کے ساتھ اور وہی آنے سے پہلے اس وقت بھی اتنا نفرت کبھی شراب بھی نہیں پی کبھی کسی یہ سنم اور جو ہے پوجا نہیں کیا بدھ کا تو وہ فطرت کے مالک تھے اس زمانے میں نبی علیہ صلاۃ السلام کے ساتھ وہ جماعت جن کو ہم حنفا کہتے ہیں وہ ان میں شامل تھے تو یہ سینا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وحی کے بعد سب سے پہلے اس نے اسلام قبول کی رجال میں مردوں میں اور اسی وقت سے لے کر آخر تک نبی علیہ صلاۃ السلام کے ساتھ ہم ملازہ فرمائے سورہ توبہ اور چالیس نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کفرو سی نئی جب کفار مکہ نے نکالا نبی علیہ صلاح السلام کو اور یہ سین و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ صلاحت السلام کے ساتھ وہاں غار سور میں جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں عمرہ کے موقع پر یا حج کے موقع پر ہم نیچے سے بس اوپر دیکھتے ہیں وہ غار سور ہے تین روز جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر قیام فرمایا اور اس وقت جو ہے سینا بکر کو اتنے فکر کہ اگر یہ قریش اور مشرقین آئے تو وہ دیکھیں گے یہاں پر نبی علیہ صلاۃ السلام تو دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا وہ تو دوسرے نمبر پر سیدہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور غار میں تھے اور پھر عید یقین اس وقت جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو لا تحزن آپ جو ہے غم اور فکر نہ کرے ان اللہ معنا اللہ کی نصرت اللہ کی رحمت سب شامل حال ہے یہ ہمیشہ مطلب یہ سینا و بکر کے مناقب میں سے ہے ان اللہ معنا فرمایا اور یہ چاہے مسنی ہو شیعہ ہو جو بھی ہو کوئی اور تفسیر نہیں کر سکتے ہیں لیکن صرف سیرا و بکر صدیق کے لیے کر سکتے ہیں سان یسنین وہ دوسرے نمبر پر سان یسنین تھے سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں سان یسنین تھے سفر ہجرت میں سان یسنین تھے سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ نماز ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں اور یہ شرف اور منقبہ جو ہے صرف جو ہے سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے عمارت میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام السلام اور پھر اس کے بعد عمارت میں سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر بھی ثانیت نے اور پھر ہم دیکھتے موت کے بعد اللہ کی طرف سے یہ شرف حاصل کہ وہ حسین صدیق رضی اللہ عنہ قبر مبارک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثانی تو دیکھیے آپ ملاحظہ فرمائے کتنے فضائل اور مناقب کے مالک اللہ کی طرف سے من فضل ربی ہمارے شیخ بھی سید حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے ایک بہت بہترین کتاب تصنیف فرمائے عربی میں الردت ولا ابا بکر لہا کہ اس زمانے میں جب کہ مرتدین کا جماعت تھی تو سین بکر رضی اللہ عنہ نے کیسے مقابلہ فرمائے مانعین ان زکات کے ساتھ کیسے مقابلہ کی اور پھر اس وقت فرمایا یہ تاریخی جملہ سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایس الدین وانا حی کیا یہ دین کم ہوتا جائے اور میں زندہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ہم جو ہے اپنی زندگی کو دیں گے تاکہ دین کی دفاع ہو جائے یہ تھا ایمان اور غیرت کا تقاضا یہ ہے سیدہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر سیدہ بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو سال تین مہینے تک جو ہے خلافت سنبھالی اور پھر سینا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک رات آپ کا ایک دین آپ وہ مجھے عطا فرمائیں تو کون سی رات یا عمر کون سی دن فرمایا وہ ایک رات جو آپ نبی علیہ صلاح السلام تھے اس وقت غار میں تو اس یہ ایک رات مجھے دیجئے میں تمام اعمال دینے کے لیے تیار یہ ہے سین بکر رضی اللہ عنہ اور پھر دن فرمایا کہ جس دن نبی علیہ صلاح السلام کا انتقال فرمایا آپ نے جو ہمت اور عظیمت کا مظاہرہ فرمایا کہ اس وقت جو ہے بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا اور جو ہے لوگ ان مطلب کہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کیا ہوگا مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اور وفات کے بعد تو اس وقت سینا بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو کیسے جوڑا اور اتحاد کیا اور امت کے کام کو سنبھالا تو یہ ہے تین چار واقعہ آپ کو سناتا ہوں ہم کو تو نقل کفر کفر نباشت نقل و کفری بھی کافر یہ شیعہ حضرات جو ہے اب کھلم کھلا تقیہ کا زمانہ تو چلا گیا ابھی اب تو صرف یہ سوال نہیں کہ وہ شہروں کو لے جائے اور لوگوں کو دعوت دے اب ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم ممالک کو لے جائے ہم دیکھتے ہیں ایران ان کا ہے عراق ان کا ہے بحرین ان کا ہو گیا لبنان سوریا کی حکومت اب وہاں یمن میں اما حرم نے یہی فرمایا کہ اب ان کا نقطۂ نظر یہ ہے اور نظر یہ ہے کہ وہ قبضہ کرنا چاہتے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ حرمین شریفین پر یہ اصل ہدف اور مقصد ہے ان لوگوں کا تو یہ شیاتین کلم کلا ٹی وی پر کہتے ہیں کہ اب من ابی بکر و عمر و عثمان و عائشہ و حفصہ ہم اپنے آپ کو بالکل کاٹ دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں نہ ہمارا کوئی تعلق ہے ابو بکر عمر عثمان عائشہ حفصہ ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور یہ شیاطین اتنے بکواس کرتے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد اشہدو ان ابا بکرین و عمر و عثمان و عائشہ و حفصہ فی النار یہ تمام مقدس جماعت اللہ اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ جہنم میں ہیں اور کل یہ دو تین روز پہلے میں نے عزت سے بھی عرض کیا کیونکہ پتہ کہ ہم ان کے خلاف تو ہم پر بیچتے رہتے یہ سب چیزیں ان کا ایک شیطان نے ٹی وی پر یہ کہا ہمارے لیے تو یہ کہنا تو اتنا مطلب دل پر شاک گزرتا ہے اس شیطان نے یہ کہا کہ شرون اور نتن یاہو وہ تو مرتن لا بل آلاف مر کہا کہ ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ ابو بکر اور عمر سے بہتر ہے ایریل شرون اور یہ پھر آگے گئے یہ شیطان کہا وقلب شرون افضل من ابی بکر استغفر یہ کہا کہ شرون کا کتا جو ہے وہ ابو بکر سے بہتر استغفر اللہ تو یہ کلم کھلا تو ہمارے ایمان ہمارے جو ہے غیرت ایمانی کیا ہم یہ چیزیں قبول کر سکتے ہیں تو بھائیو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم ادھر ادھر جاتے ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہر شہر میں تقریباً ایک دو شیعہ کو انہوں نے رکھا یا وہ باہر سے آئے اور آہستہ آہستہ ان کے جراثیم کو پھیلاتے ہیں پھر جو ہے وہ موٹا اور یہ سب چیزیں شروع ہو جاتے ہیں اب جو ہے کیپ ٹاؤن میں تو کلم کلا اعلان ہے کہ ہم نے اس عورت کے ساتھ مٹا کی اس عورت کے ساتھ مٹا کی تو گویا کے فخر کے طور پر اور یہ سب ہم کو کہتے ہیں تاکہ ہم کو جو ہے غیرت آئے وہ ہمارے نام رکھا ہے اہل سننا کو ہاں بکری جماعت بکری جماعت کیا تم سینا بکر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں ہم جو ہے نہیں مانتے تو دیکھیے ہمارے ملک کی حالت ہے یہ کوئی باہر کی حالت نہیں تو بھائی ہو کم از کم یہ کرکٹ ہے فٹ بال ہے ہمارے اولاد برے میاں سب جانتے ہیں یہ کھلاڑی نے کیا کیا اگر ہم مسلمان کو پوچھے نوے فیصد اسی فیصد شیر و بکر صدیق رضی اللہ کا نام کیا ہے یہ نوے فیصد امت کو پتا ہی نہیں تو پھر ہمارا محبت کا دعویٰ اور دفاع کا دعویٰ یہ بہت کم ایسے لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ کیا ہم جو ہے پکے ہیں کہ کچے ہیں اس معاملے میں تو جو بھی ہو سکے تمام کتابیں تو دستیاب ہے عربی میں اردو میں انگلش میں جو بھی ہو تو ہم جو ہے مطالعہ کرے خلفۂ راشدین ان کی خدمات اور اب دیکھیں سنا بغیر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری حالات اب ملازہ فرمائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں پر تشریف فرما تھی ظاہر بات ہے وہ بھی ملاحظہ فرما رہی تھی کہ تو آخری ہے چند لمحات باقی ہے اپنے والد ماجب سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کچھ اشعار تلا پھر سے نو بکر نے فرمایا اے صاحب زادی اب یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے وہ اب تو سکرات کا وقت شروع ہونے والا ہے اور یا شروع ہو چکا ہے اور پھر ایک آدمی آئے اور فرمایا یا ابا بکر رضی اللہ عنہ ہم کسی طبیب اور ڈاکٹر کو بلائے تو کہا کہ معاملہ ختم ہو گیا وہ اللہ فعال لما یرید ہے تو ان کا فیصلہ ہے ابھی کوئی ڈاکٹر کا فیصلہ نہیں تو دیکھیے یہ آخری حالت نامزد کر دی علماء نے لکھا ہے سب سے ہوشیار آج حضرات وہ تھے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے نامزد کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو افرس الناس کے اتنے ہوشیاری تو پتہ تھا کہ امت کو ایک بہت مطلب صاحب ہمت آدمی کی ضرورت ہے صاحب بصارت بصیرت آدمی کی ضرورت ہے تو ان کا انتخاب فرمایا تو اس طریقے سے کم از کم ہم تو یوں کہے اپنے اولاد کو بھائی جتنے بھی خدمات ہے مناقب ہے وغیرہ جو ہے یہ ہم تو مطلب پڑھے مطالعہ میں رکھے کبھی کبھی جو ہے دو رکعت نماز پڑھے تلاوت کرے یا اللہ خلفۂ راشدین تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو بھی خدمت انجام دی یا اللہ آپ ان کو اپنے شاہ شاہ کے مطابق ان کو جزا ان کو جزا دے اور ان کے اجر کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے ان پر رکھے تاکہ ہم یہ شکریہ تو ادا کرے ان کی قربانی ان کے خون ان کے سب چیزیں کی وجہ سے دین ملا ہم کو اور آج جب ان یہ ان کے ناموز پر اور ان کے ذات مقدس ذاتوں پر اس سے حملہ ہو رہے تو ہم دفاع کریں ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے نے اپنے حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالی ہم کو بھی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 صلى الله عليه وسلم وبعد حضرت أستاذ مكرم حضرت مفتی ديگر علماء کرام مهمان عزاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته We thank and praise Allah Azza wa Jal for the great favor of Iman. We ask ourselves the question that when a person wakes up in the very early part of the morning, then what is the first thing we do? You know, obviously, a mu'min's heart races towards that connection with Allah, that dua, Alhamdulillah, الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Immediately we're reminding ourselves of that connection with Allah, and that this sleep that I've had is a daily temporary reminder of death. It is a minor form of death. Let's remind ourselves every time we get up that a time will come when we will have to wake up to Munkar and Nakir waiting to question us. We may dua that Allah has special mercy on us at that time. But one of the first things that we naturally incline towards is putting on the lights. If the lights are not put on, you know, we will tremble along, we will tread, we will fall, we might slip, we might hit our knee into something, whether it is in the room, going to the bathroom, relieving ourselves, going to the kitchen. There is a dire need for light. There will be a time when there will be even more severe need for light and that will be at various stages on the day of Qiyamah. There will be extreme darkness at the time of coming alive, at the time of Hashar, at the time of resurrection, and especially so, a great need there will be for light at the time of crossing over the Pulsirat, the bridge over Jahannam. That severe stage, the Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha once remembered death, and she cried. And this is that great personality, as Mufti Abdul Qadir Sahib has alluded, the family of Sayyidina Abu Bakr radiallahu anh has immense virtues. Sayyidina Aisha radiallahu anha sufficed for the fact that when she was falsely accused, then Allah did not tolerate anything less than Allah personally coming to her defense in the greatest form, the revelation of the verses of Surah An-Nur in Waqi'atul Ifk, where Allah Ta'ala emphatically exonerates her, mentions her purity, her chastity, and many, many other virtuous words are used in her favor. So she remembers death, or she remembers the fire of Jahannam and cries. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked her, what has made you, what has led you to cry? She says, I'm thinking about the fact that هل تذكرون أهليكم يوم القيامة Will you remember your family members on the day of Qiyamah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that three places on the day of Qiyamah, three stages as such. لا يذكر أحد أحدا No one person will remember any other at three stages, critical stages in the Akhirah. One is at the time of the actions being weighed on the scales. one will not be worried or concerned about another until one knows which side of the scale tips the other or outweighs the other. A second, when books of deeds are being presented, he will wait anxiously, will my book come into my right hand denoting success forever, or in my left hand from behind my back? And the third, in the sirat. At the time of crossing over the pul sirat, the only worry and concern a person will have, will I traverse here? successfully into Jannah, or will I be amongst those? We know that bridge over Jahannam, which is sharper than a sword, thinner than a hair. It will be extremely slippery. And it is the amal of a person that will enable a person to go through. And that will be one of the stages where there will be extreme darkness. So one will be greatly in need of nur, of light, of the divine effulgence from Allah subhanahu wa ta'ala. Under the verse that I've quoted, يوم ترى المؤمنين والمؤمنات specifically under the verse نقتبس من نوركم قاضي ثناء الله فانفتي رحمه الله تعالى in التفسير المظهري has mentioned here 12 means that we can adopt in our earthly lives that can be a means of nur and light for us at the time when we are most in need of it on the day of Qiyamah. We, we run through very quickly the 12 means and this is amongst others. There are many other means as well, but these 12 are highly, highly potent uh, verified from the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. First and foremost, the importance of salah. Man hafadha ala salawat كانت له نورا وبرهان وبرهانا ونجاة يوم القيامة. That the one who is cognizant, punctual on the performance of the five salahs with punctuality, then that salah will be a light, it will be a favor, it will be proof in favor of, and will be a means of salvation for the one who was adherent to it. On the other hand, the one who was not punctual, was not cognizant, did not give that importance to salah, then there will be no light, there will be no proof in favor of, and there will be no means of salvation. In fact, Allah Ta'ala's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that that person will be in the company of Qarun, Haman and Fir'aun. May Allah Ta'ala protect. A second means also related to salah, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ That give glad tidings to those who walk excessively with punctuality for the performance of salah. That for subjecting themselves to walking in the darknesses of night, Allah Ta'ala will replace them or will reward them in the best of manners that at the time when they are most in need of nur and light, Allah Ta'ala will reward them for going to the masajid, especially the Isha and the Fajr Salah, naturally the most difficult. But going in those darknesses will turn into great light at a time when one is greatly in need of it. Third means mentioned by Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallam, Man qara ayatan kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. Tilawat of the Quran, such a valuable action Nabi sallallahu alaihi says that for each ayah of the Quran a person recites over and above the many other rewards. We know, ten rewards for each letter. One of the many other favors is that each ayah of the Quran will become a source of nur. Nabi sallallahu alaihi mentioned that people will have different kinds of nur at the time of crossing the sirat. Some will have nur that is hundreds and hundreds of kilometers long. Min Madinata ila San'a wa ila Adan. Some will have light like a huge mountain. Some will have the light, as Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, like a date tree. And some, the minimal would be a believer who may have been so weak, but will have that amount of light in his thumb that will go on and extinguish intermittently, on and off continuously. There's the nur of Iman, the nur of itaat of Allah subhanahu wa ta'ala. Furthermore, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, Man qara'a surat al-kahfi, يوم الجمعة سطع له نور من قدميه إلى عنان من تحت قدميه إلى عنان السماء. The one who reads Surah Al-Kahf on the day of Friday, it will be a source of nur and light for him on the day of Qiyamah, a light that extends from his feet right till the skies. الصلاة علي نور على الصراط. Durood Sharif, one can never find enough words to emphasize the value, the importance of Durood Sharif, that one of the many other means of Durood Sharif upon our Habib sallallahu alaihi wasallam is that the Durood Sharif will become a source of light at the time of crossing over the Pul Sirat, uh, that is the bridge over Jahannam. Furthermore, Nabi sallallahu alayhi wa says, من ذهب بصره في الدنيا جعل الله له نورا يوم القيامة إن كان صالحا That person who loses sight in this dunya and exercises sabr and patience and accepts the command of Allah Ta'ala as such, that will turn into a source of nur and illuminate the way for that person on the day of Qiyamah. Uh, number seven and eight related to Hajj. Nabi Sallallahu Alaihi says regarding the shaving of the hair, halq ras that for each hair that is shaved, each hair that is shaved will be a source of sunlight on the day of Qiyamah. And thereafter the pelting of the jamarat itself will translate into nur, into light on the day of Qiyamah. Number nine, من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة that that person whose hair, the hair on the beard and the hair uh, on the head grows white while he is obedient, while he is a Muslim practicing upon the injunctions of Islam, those hairs, the whiteness of it will turn into light for each hair on the day of Qiyamah. Furthermore, من رمى بسهم في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة A person who shoots an arrow in the way of Allah subhanahu wa ta'ala in the correct causes, guided correctly, that will also turn into nur on the day of Qiyamah. Furthermore, ذاكر الله في السوق له بكل شعرة نورا يوم القيامة. That person who remembers Allah subhanahu wa ta'ala in the bazaars, in the malls, when there is general, when there is general obliviousness, negligence to Allah subhanahu wa ta'ala. People could become completely negligent from Allah ta'ala at such places, at such occasions. The one who remembers Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, what a great promise, that for every hair on the body, there will be a nur on the day of Qiyamah. Furthermore, man farraj an muslimin kurbatan, that the person who alleviates a difficulty, a worry, a concern, a plight from another Muslim, we assist a Muslim in the difficult of some, in removal of some difficulty that he or she is experiencing, on the day of Qiyamah, in, re, in lieu of that, Allah Ta'ala will give a person two huge, two huge cases of light that will enable him to cross the Pul Sirat. They will illuminate his way along the pathway over the Sirat of Jahannam until that person is granted entry. On the other hand, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam warns very sternly, اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Refrain from oppression, oppressing, usurping the rights of others, because oppression in this world will translate into darknesses on the day of Qiyamah. May Allah Azza wa Jal protect. So to run through very quickly these points mentioned, the means, the sources of nur on the day of Qiyamah, punctuality on salah, walking to the masjid uh, abundantly, frequently in the hours of darkness, recitation of Surah Al-Kahf on the day of Friday, reciting an ayah of the Quran Kareem, uh, Durood Sharif in abundance, one who loses one's eyesight and exercises patience, the shaving of the hair in Hajj, the pelting of the jamarat, growing old in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, the hairs turning white, shooting an arrow in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, remembering Allah ta'ala, in places where there is general negligence from Allah subhanahu wa ta'ala and alleviating a Muslim in the removal of some difficulty and plight. May Allah ta'ala give us tawfiq inshaAllah. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد It's a shock to me that I was given this opportunity to address and give a few advices <clears throat> Remember that in this world, we will live for a very short period of time, whereas in the year after, we will live forever. What we will plant in this world is what we will reap in the year after. This Islahi <clears throat> Majlis is of great benefit. And we should encourage our friends, our family, our neighbors, to attend this Islahi majalis, that we can change our life, we can change our attention, and turn our attention to Allah subhanahu wa ta'ala. At the time of Nabi alayhi salatu was salam, Sahaba were privileged and honored to be in the company of Rasulullah sallallahu alayhi who Was the shining and guiding star to them. After the demise of Rasulullah sallallahu alayhi the Khulafa were the guiding stars to humanity. But as the time had passed until today, we have found different sects and different groups trying to deviate people from the truth, from the haqq, and taking them off the sirat al-mustaqim. If we will stay on the Sirat al-Mustaqim, it will lead us to Allah subhanahu wa ta'ala. And if we are led to Allah subhanahu wa ta'ala, then it will take us to Jannah. And that must be our final abode. Whereas if we are going to do wrong, then we are going to move to the fire of hell. Allah Ta'ala save us. And if we will go into the fire of hell, then we will burn into that fire. Do we want to go through punishment before we can get relief? The hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that man qala la ilaha illallah dakhal al jannah. The person who recites the kalima la ilaha illallah will enter jannah. This is a true statement of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That indeed, if you are believers in this kalima la ilaha illallah, you will enter jannah. But that does not give us the chance and the opportunity to do wrong. Because if you will do wrong, you will have to first go to the fire of Jahannam, burn, and then go into Jannah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala had given each one of us intelligence that we can differentiate between the right and the wrong. We don't have to be a student of Bukhari Sharif or Muslim Sharif. But Allah Ta'ala has given us this intelligence which we should use to differentiate between the wrong and the right. Keeping in the company of the sulaha, the siddiqeen, the truthful, the pious, the ones close to Allah subhanahu wa ta'ala, will also bring us close to Allah subhanahu wa ta'ala. And we can understand it in this way, that if we go into a perfume shop, and even if we do not buy any perfume, and we come out of there, we know we will feel nice. We will have a sweet fragrance on our body. But if you go to a person who burns iron, who burns metal, and although we are not involved in burning this metal, but just the stench and the smell that will come out of that place will have effect on us. That when we will come out, we will get this evil, bad, stinky smell on us. So in the similar manner, if we are in the company of those that are close to Allah subhanahu wa ta'ala, then indeed we will also be close to Allah subhanahu wa ta'ala. And if we are amongst those that will stick and be with those that do evil, then we know what will be the consequences. We have to work towards our akhirah, towards our year after. And one of the simplest means is to be in the company of the Sulaham. Allah Ta'ala mentions in the Quran, to be amongst the Sadiqeen, those that are pious, those that are Allah-fearing, and those that are close to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Being in their company is a great blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remember each one of us will have to pass away from this world, and when we reach the year after, then we will see what will be our final abode. The more good we will do, the more good we will reap in the year after. The more evil we will do, the more evil we will reap in the year after. Remember Allah subhanahu wa ta'ala had kept seven stages of Jahannam. But Allah subhanahu wa ta'ala had kept eight stages of Jannah. This is the might and the power of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala's rahmah and blessings are more then his anger and his punishment. So we must work towards the eight doors of Jannah and we must make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala save us from the punishment of the qabr, of the grave, which is a reality. The incident of Sayyidina Uthman radiallahu ta'ala that when he used to go to the cemetery, then he used to weep so much, he used to cry so much, Sahaba radiallahu ta'ala majma'een asked him, said, why is it that you cry and you weep so much when you go to the cemetery? He said that this is the first stage from amongst the stages of the Ya'atam. And if you will pass through this stage, if you are successful in this stage, you will be successful throughout. Then also we must make dua for every single need of ours. Dua is our weapon. Dua is the weapon of a believer. الدعاء مخ العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم The dua is the essence of our worship. Every action of ours, we must make dua. Our daily tasks, we must make dua. One is you can have full hope that this work or this task will get done. But with that, we must make dua. Dua is such an important aspect in our life that we must never ever forget. must try and make it a habit that at least after salah, one minute, only one minute to make dua. In the 24 hours of our day, a minimum of five minutes to make dua. Make dua for ourselves, make dua for our family, make dua for our friends, make dua for our neighbors, and make dua for the entire ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This ummah is going astray. It is through our du'as through our efforts, that we can try and keep them and bring them back to the straight path. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the ability to practice on the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم سننے والوں حاضرین مجلس ہم یہاں اتوار کے دن ذکر کی مجلس اور کچھ اپنی اصلاح کے لیے و نصیحت سننے کے لیے دوست و احباب جمع ہو جاتے ہیں الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت نصیب فرمائی اور ہم لوگ ہر ایک نعمت کی شکریہ کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے ہماری فکر جاتی ہے جو اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے اس کے شکر کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا حالانکہ سب سے بڑی نعمت اسلام اور ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے حضرت حافظ عبد الرحمان صاحب حافظ عبد الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ جو کھانی کی دعا ہے اس میں یہ آتا ہے الحمد للہ اطعمنا وسقانا و جائلنا و جائلنا من من لفظ کسی روایت میں نہیں حسن حسین جو چھپی ہوئی ہے اس میں من کا لفظ ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے حسن حسین کا جو مختوطہ ہے جو اصل لکھا ہوا ہے چھپا ہوا نو اس کے اندر من نہیں ہے اور یہ حاکم مستدرک کی روایت ہے اس میں من موجود نہیں ہے اسی طرح ترمیدی میں دوسری کتابوں میں من نہیں ہے وجعلنا مسلمین الحمدللہ الحمد للہ و وجعلنا من المسلمین من نہیں ہے مسلمین کا لفظ ہے وہ فرماتے تھے کہ کھانے پینے کے ساتھ اسلام کا کیا جوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا تو اس کی بہت جوابات ہیں اور فتح العلوم زکریہ میں وہ ذکر کیے گئے ہیں لکھے گئے ہیں تو ایک جواب یہ ہے کہ کھانے پینے کی نعمت کی شکریہ کی طرف آدمی کا ذہن جاتا ہے لیکن اسلام کی نعمت کی شکریہ کی طرف آدمی کا ذہن نہیں جاتا تو اسلام کو کھانے پینے کے ساتھ ملایا اس لیے کہ کھانے پینے کا شکر تو ادا کرے گا واہ واہ کتنا اچھا کھانا تھا تو اسلام کی نعمت کے شکر بھی ادا ہو جائے گا تو الحمد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ذریعے سے عزت دی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا میرے پاس کچھ نہیں تھا اور ایک گھر اور ایک فیملی کے پاس میں ملازمت اور خدمت کرتا رہا وہ مجھے کھلاتے پلاتے تھے کھانا وغیرہ دیتے تھے میں ان کی اونٹوں کے لیے گھاس کا انتظام کرتا تھا اور جب وہ اونٹوں پر سوار ہوتے تھے تو اونٹوں کے پیچھے میں اشعار پڑھتا تھا اس لیے کہ جب اونٹ کے پیچھے اشعار پڑھتے ہیں تو اونٹ تیز چلتا ہے اور اس کو حدی کہتے ہیں حدا یحدو حدی خوانی یہ کیا کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کیا کرتا تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا یہاں تک کہ میں زیادہ بھوک کی وجہ سے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور کسی صحابی سے کہتا تھا کا تو اس کا ایک مطلب یہ ہے استقریقا آپ مجھے کچھ پڑھا دیں آپ مجھے کچھ سنا دیں اور استقری کا جب کی جگہ پر یا پڑھ لے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ سے میں مہمانی مانگتا ہوں مجھے مہمان بنا دے میں بھوکا ہوں کہتے ہیں بعض صحابہ تو جب میرا یہ لفظ سنتے تھے کہ استقرئ کا تو ان کے ذہن میں ان کے خیال میں یہ آتا تھا کہ یہ کچھ پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کچھ ایک حدیث سناتے تھے آیت کریمہ سناتے تھے اور کبھی بعض صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ سنا دو یہ مطلب ہے کہ مہمان بنا دو تو وہ ان کو لے جاتے تھے اور ان کو مہمان بناتے تھے تو حضرت عمر سے بھی اس کا کہا اور وہ سمجھ گئے اور کہ کچھ آ, کچھ آیت کریمہ ان کو سنا دی اور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین آدمی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے جو ام المساکین کی طرح جیسی مسکینوں کی ماں ہوتی ہے اسی طرح تھے اور بہت مہمان نواز تھے جب میں ان سے کہتا تھا استقرے کا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھا دو یہ مطلب ہے کہ مجھے مہمان بنا دو بیچاری بھوکے ہیں ان کو لے جاتے تھے اور جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ ان کو کھلاتے تھے وہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مشکیزے کے اندر جو چمڑے کا مشکیزہ ہوتا تھا اس کے کناروں پر گھی لگا ہوا ہوتا تھا تو اس کو پھاڑتے تھے اور اس کے کناروں میں سے گھی کو اتار کر جمع کر کے وہ مہمانوں کو کھلاتے تھے تو یہ حال تھا اسلام کی برکت سے دین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا کہ ان کو امام بنایا ان کو زمینی اللہ تعالیٰ نے دی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا قاضی بنایا قاضی مدینہ منورہ بن گئے گورنر بن گئے اور جن کے ہاں خدمت کیا کرتے تھے وہ اسی عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض لوگوں نے عورتوں نے کہا کہ آپ تو وہ عمر تھے جن کو ہم عمیر عمیر کہتے تھے اور اونٹ چرانا بھی آپ کو نہیں آتا تھا لیکن اسلام اور دین کی برکت سے اونٹ چرانا تو کیا وہ پوری امت کے راعی اور پوری امت کے نگران اور پوری امت کی امیر المومنین بن گئے اسلام کی برکت سے مسلمان اور اسلام کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے پورا دین اسلام ہمارا دین ہے جس میں ہر چیز ہے عیسائی اور یہودی یہ نہیں بتا سکتے کہ حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز میں رکو میں کیا پڑھتے تھے سجدے میں کیا پڑھتے تھے قیدے میں کیا پڑھتے تھے اور ہماری شریعت میں ہر چیز موجود ہے یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم مکانات بناتے ہو اور راستے میں اختلاف ہو کہ کتنا راستہ رکھنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ذراع رکھو سات گز ایک گز ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے اتنا راستہ رکھو جس میں ٹرک گزر سکتا ہے جس میں بس گزر سکتی ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہماری شریعت میں موجود ہیں شریعت ہماری ہے اور اس پر عمل دوسرے لوگ کرتے ہیں یورپ میں جائیں امریکہ میں جائیں غیر مسلم ممالک میں جائیں وہاں آپ کو کھلے راستے ملیں گے کھلے راستے اسلام میں ہے اور انہوں نے رکھے ہیں اور مسلمانوں کے شہروں میں بمبئی میں جائیں کلکتے میں جائیں جو پرانے زمانے میں مسلمانوں کی تھی کراچی میں جائیں پشاور میں جس گلی سے آپ گزریں گے تو آپ کہیں گے معلوم نہیں میں قبر سے گزر رہا ہوں اور یا یہ راستہ ہے یا روڈ ہے یا سڑک اسلام اور دین ہمارا اور عمل اس پر دوسری کر رہے ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور دین ہمیں نصیب فرمایا تاکہ ہم دین اور اسلام کے ہر شعبے پر اور ہر شاخ پر عمل کریں اور متقی بن جائیں متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سب اچھائیوں کو اپنا لے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائے تقوی کے اندر ڈرنا ہے ڈرنے کا مطلب ہم ڈرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں گے اور تقوا میں بچنے کا مطلب بھی ہے یعنی ہم گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے پھر اس کی برکت سے ومن مخرجا یا من مخرجن لا يحتسب ومن تو فرماتے ہیں ومن يتق الله يجعل له مخرجا جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے دین پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستہ نکالیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا اس کو رزق دیں گے وہاں سے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا رزق کا انتظام اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کر دیں گے رزق اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اصحاب کہف ظالم بادشاہ جو کافر اور مشرق تھا اور دیکھیے مشرق اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح یہ نہیں ہونا چاہیے یہ حرام ہے اور کفر ہے اسی طرح یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی حاجات کسی اور سے مانگ لیں نبی جتنا بھی اس کا مرتبہ اونچا ہے ولی جتنا بھی اس کا مرتبہ اونچا ہے لیکن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پردہ کر چکے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی وسیلے سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وسیلے سے فلان چیز دے دے فلان کام کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نابینا تھے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہے نابینا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرے جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نابینا ہونے کے بدلے میں جنت دے دیں گے انہوں نے کہا حضرت دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں میں بصارت اور بینا ہی دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی کہ آپ خود دعا کریں اور اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ میں اللہ کا آپ سے سوال کرتا ہوں علیہ کا اور آپ کی طرف متوجہ ہوں بے نبی کا آپ کی نبی کی وسیلے سے نبی یہ رحمت جو رحمت والی نبی ہیں یہ دعا فرمائی اور حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی دے دی وہ بینا ہو گئے لیکن وسیلہ پکڑنا ٹھیک ہے لیکن کسی ولی سے کسی نبی سے دعا یوں نہیں مانگیں گے کہ آپ مجھے بیٹا دے دے آپ مجھے بیٹی دے دے آپ مجھے خزانہ دے دے آپ مجھے فلان چیز دے دے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی چیز ہے بولد اللہ عبید الرحمان ایما تدعو فلہ الاسماء الحسن اللہ سے مانگو دعا ادعو کا لفظ ہے ادعو کا مطلب پکارنا اور مدد مانگنا رحمان سے مدد مانگو جس نام کے ساتھ آپ مدد مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو ایاک ایاک نعبد و نستعین اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں غائبانہ مدد کسی اور سے نہیں مانگتے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری شریعت اور اسلام میں سب چیزیں ہیں تو اصحاب کہف انہوں نے مشرق اور شرک کو دیکھا تو وہ مشرقین سے الگ ہو گئے اور مشرقین کے کاموں میں شریک نہیں ہوئے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک کو چھوڑ کر کے توحید کے راستے پر چلے ہیں ان کو بلایا اور یہ اصحاب کہف بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے تھے مالدار اور وزیروں کے بیٹے تھے ان کو سمجھایا کہ تم اتنی مدت میں ٹھیک ہو جاؤ ورنہ سزا ملے گی یہ وہاں سے نکلے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بادشاہ ظالم تو ہمیں شرک پر مجبور کر رہا ہے ہمیں یہاں سے جانا چاہیے وہاں سے نکلے راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا قرآن کریم میں اس کتے کا بھی ذکر ہے ایک غار میں چلے گئے ان کو نیند آ گئی اور تین سو نو سال سوئے تین سو اور ایک تین سو نو سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا بھی پہنچایا ان کو پینا بھی پہنچایا اور ان کے بدن کی حفاظت بھی فرمائی ایک آدمی سو جائے اور تین دن چار دن سو جائے تو وہ تو بھوک کی وجہ سے مر جائے گا اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا تین سو سال تک اور تین سو نو سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جو تقوا کال کی لائن کو اور راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانوں سے انتظام فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب رزق پہنچائیں گے اور حضرت جابر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسا اشعری فرماتے ہیں کہ ہم یمن سے آئے تھے مدینہ منورہ میں باہر ٹھہرے تھے ہمارے ساتھیوں کو بھوک لگی بہت زیادہ تو ہم نے ایک ساتھی کو بھیجا دو ساتھیوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلے جائیں کھانے کا کچھ انتظام کر لیں وہ دونوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچے تو گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور تلاوت میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّدٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عِلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَغْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ نہیں ہے کوئی زندہ چلنے پھرنے والا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم و مستقر رہا و مستودع اس کے قرار کی جگہ کو اور اس کی عارضی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں مستقر اور مستعود عربی کے دو الفاظ ہیں اور اس کا آسان مطلب مستودع وہ ہے جو چھوٹی مدت کے لیے ہو اور مستقر وہ ہے جو لمبی مدت کی جگہ ہے جس میں آدمی لمبی مدت رہتا ہے تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ ماں کا پیٹ مستودع ہے اور دنیا والی زندگی لمبی مستقر ہے پھر دنیا والی زندگی مستودع اور چھوٹی ہے اور قبر والی زندگی مستقر بہت لمبی ہے اور پھر قبر والی زندگی مستودع ہے یعنی چھوٹی ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت والی زندگی مستقر ہمیشہ چلنے والی ہے تو یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی واپس آئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رزق لیا ہے تو بس ہم جا رہے ہیں واپس آئے تو کسی نے لذیذ بہترین کھانا بھیجا اور انہوں نے کھا لیا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دوسرے دن حضرت ابو اشعری اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ بہت لذیذ تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا کھانا کہاں سے آیا بس آپ کا اللہ تعالیٰ پر توکل اعتماد تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں حج کر لوں حج تو کر چکے بغداد سے پھر شوق تھا کہ میں حج کے لیے جاؤں تو کہتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑے دن باقی رہ گئے اور میں نا امید ہو گیا کہ اب حج کے لئے جانا مشکل ہے اور نہیں جا سکتا ایک آدمی آیا جس کو میں نہیں پہچانتا تھا اس نے کہا احمد ابن حنبل آپ حج کے لئے جانا چاہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں جانا چاہتا لیکن اب تو نہیں جا سکتا انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ چلو کہتے میں ان کے ساتھ چلا تھوڑے دن باقی تھے لیکن ایک دن میں ہم اتنا سفر کرتے تھے جو دوسرے لوگ ہفتہ دس دن ایک مہینے میں کرتے ہیں ایک جگہ ہم جب پہنچے تو ظاہر بات ہے مجھے بھوک لگی تھی کہتے ہیں کہ وہ ساتھی نے میرے سامنے بہترین لذیذ کھانا لا کر کے رکھا اور کہا کہ کھاؤ میں نے سوچا معلوم نہیں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے اتنا لذیذ اور بہترین میں نے ان سے کہا آپ کھائے انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا آپ کھا لیں آپ کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے اب خضر علیہ السلام زندہ ہے وفات پا گئے ہے فرشتہ ہے انسان ہے وہ طالب علموں کی بحث ہے لیکن کہتے وہی تھے پھر دوسرے دن تیسرے دن بہت جلدی ہم پہنچ گئے مکہ مکرمہ میں اور طواف کر رہے تھے تو ہجوم رشتہ اس زمانے میں اتنا رش تو نہیں ہوتا ہوتا تھا لیکن مطاف بہت چھوٹا تھا بس وہ راستہ بن جاتا تھا اور جلدی وہ مجھ سے کہتے تھے چلو میرے ساتھ تھوڑی دیر میں طواف ہو جاتا تھا حج سے فارغ ہوئے پھر انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیے ورنہ میرا خیال تھا کہ اب جاؤں گا کسی قافلے کے ساتھ بس میں ان کے ساتھ ہو گیا اور بہت جلدی ہم پہنچ گئے اور پھر وہ آدمی غائب ہو گیا کہ کون تھا کہاں تھا تو امام احمد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام میرے لیے فرمایا تو یہ جو ذکر ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا انتظام اور دنیا میں کشادگی اور وسعت کا اور فراخی کا انتظام فرمائیں گے اور آخرت کے کا بھی فائدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حدیث آپ نے بار بار سنی ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو جب تم تم دنیا کے باغیچوں سے گزرتے ہو فرتعو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کی پھل کھاؤ فرتعو اس اس کا کے پھل کھا لو فروٹ کھا لو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا حضرت جنت کے باغیچے کون ہیں جن سے ہم پھل کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق ذکر جو ذکر کی جماعتیں ہیں یہی جنت کا باغ ہے ایک اور حدیث میں فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں پر گزرو گے تو اس سے فائدہ اٹھا کر اس کے پھل کھاؤ حضرت جنت کی باغیچے کون سے ہیں فرمائے المساجد مسجد دونوں حدیثوں کو ملانے کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مسجد کے اندر ذکر کے حلقے یہ جنت کے باغیچے ہیں جن مسجد کے اندر ذکر کا حلقہ ذکر کی جو کی جو جماعت ہے وہ یہ جنت کے باغیچے ہیں بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ یہ حلق حلقہ ہے اور حلقہ ذکر کا نہیں درس کا مراد ہے درس درس تو اپنی جگہ ہے لیکن یہاں ذکر کا لفظ ہے اور ذکر کا بھی حلقہ ہوتا ہے اس لیے کہ حلقہ کے معنی ہے جماعت حلقہ کا یہ مطلب نہیں کہ گول دائری کی شکل میں بیٹھ جائے حلقے کا مطلب جماعت ذکر کی جماعت اور ذکر اصل میں اسی کو کہتے جو لا الہ الا اللہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ مجھے کوئی مخصوص ذکر بتا دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں اسپیشل چیز چاہتا ہوں آپ نے تو جنرل چیز بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جنرل بھی ہے اسپیشل بھی ہے اگر اس کو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 رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اے رب کریم ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنے درگاہ میں قبول فرما اے رب کریم ذکر کی نور اور برکات کو ہمارے ساتھ شامل فرما اے رب کریم ذکر کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا وسیلہ بنا اے رب کریم ہر قسم کے خرافات اور لغویات سے بچنے کا وسیلہ بنا اے رب کریم اس کی برکت سے ہمارے تمام مسائل کو مسلمانوں کے مسائل کو اپنی فضل سے حل فرما اے رب کریم آفات اور بلیات اور مصیبتوں سے دور فرما اور مصیبتوں کو ہم سے دور فرما ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے ہمیں عطا فرما دے ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے ہمارے اکابر ہمارے اساتذہ ہمارے مشائق سلسلے کے مشائق سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما ان کے درجات بلند فرما ان کی فیوز اور علوم سے ہمیں مستفید فرما رب کریم دونوں جہانوں کی خیر ہمیں نصیب فرما دونوں جہانوں کی کامیابی ہمیں نصیب فرما شیطان اور نفس کی لفظشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما جو ہمارے درمیان بیمار دو متعلق احباب میں سے رب کریم ان سب کو شفا کامل عطا فرما جن دوست و احباب میں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا رب کریم کیا لکھا ہے یا چاہتے ہیں یا ان کا ہماری اوپر حق ہے یا وہ دعاؤں کے متوقع ہے یا رب کریم ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما ہر شر سے ہر مصیبت سے ان کی حفاظت فرما بھائی سلیمان صاحب کو بھی خیر نصیب فرما برکت نصیب فرما بیماروں ہر قسم کی بیماری سے سب کو شفا نصیب فرما ہماری بصیرت اور بصارت میں اضافہ فرما علم و عمل میں حافظوں میں اضافہ فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مسلمانوں کو عقل و سمجھ نصیب فرما اچھے حکمران نتا فرما پورے حکمرانوں سے نجات نجات دے دے اے رب کریم پوری دنیا میں دین مدارس مساجد خانقاہوں تبلیغ جماعت سب کی حفاظت فرما اچھے کام کرنے والی مہیا فرما مدرسے کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں اپنے فضل فضل سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دے رب کریم ہماری اولاد اور ہمارے طلبہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور خیر اور برکات سے مالا مال فرما دے ہم سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دے برائیوں اور شر سے سب کی حفاظت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی صم کے تو فی الد قبور فرما رسول اللہ